مجھے یہ چاہیے اس نے ایک دم جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی تو ہے سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ پیک کر دیں سیلز گرل مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی اب کہ اس نے ذرا دھیمے انداز میں اپنی بات دہرائی ڈی جے ہوتی تو کہتی ہیں ہم وہی پاکستان کے پینڈو پورے دس منٹ بعد جب وہ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں وہ چائم نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا السلام علیکم عادتاً اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا مگر اگلے الفاظ لبوں میں رہ گئے جہان کمرے میں نہیں تھا اس کا بستر خالی تھا اس نے سب سے پہلے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا جہان پرس اور شاپر میز پہ رکھتے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا جواب ندارد اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا پھر دھکیلا بتی بھجی تھی وہ وہاں بھی نہیں تھا کدھر چلا گیا وہ متعجب سی کاؤچ پہ آ بیٹھی شاید ڈاکٹرز کسی ضروری چیک اپ یا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے لے کے گئے ہوں یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی پھر ونڈ چائم پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا اس کے اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ آویزہ تھی حیا نے وہ پینٹنگ اتاری میز پہ رکھی اور ونڈ ونڈ چائم چائم کی رنگ اس کیل میں ڈال دی کے چین دروازے کے سر تک ختم ہوتی تھی اور وہاں سے سلور پلیٹ اور لڑیاں لٹکتی تھی اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی اچھا لگ رہا تھا ارتاش کے باعث ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا دروازہ چونکہ سلائیڈ والا تھا سو اس کھلنے کی صورت میں ونڈ چائم سے ٹکرانے کا خدشہ نہ تھا فون کی گھنٹی بجی تو اس نے پرس سے موبائل نکالا اسلام آباد پنڈی کے کوٹ کا لینڈ لائن نمبر اللہ اللہ آج تو روہیل قتل ہو جائے گا اس کے ہاتھوں ہیلو اس نے فون کان سے لگایا اور بہت سے سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ جی میڈم ایم ڈی کیسی ہیں آپ اس لہجے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیٹھ کی پائنٹی کے اسٹینڈ کو تھاما کون بول رہا ہے بظاہر لہجے کو مضبوط اور بے پرواہ رکھے اس نے سوال کیا اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر وہ کوئی میجر احمد تو نہیں تھا کہ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا خیر آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے حیرت ہے وہ نڈھال سی جہان کی بیٹھ کی پائنتی پہ بیٹھی بلیک میلر یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا حیرت نہ کریں شکر کریں جب تک میں باہر ہوں آپ عزت سے ہیں جس دن میں نے عزت دینے اور عزت چھیننے والا اللہ ہوتا ہے جب تک وہ میرے ساتھ ہے نا مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پہ میرا نام لگا کر پیش کر دیں گے تو ساری دنیا یقین کر لے گی انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں مجھے کوئی پرواہ نہیں میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں اور جو پٹیاں آپ نے سلیمان انکل کو میرے بارے میں پڑھائی ہے نا جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو آپ انوالو کر رہی ہیں اس معاملے کو بھی یہی ختم کر دیں ورنہ میں برا پیش آؤں گا وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا مثلا کیا کر لیں گے آپ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی سائی کی مگر دل کی لرزش نے ذرا سا زبان کو چھوا تھا الفاظ لڑکھڑا گئے تھے میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ میں جانتا ہوں آپ کتنی خوفزدہ ہیں سو میں اس کی سیڑھی بنوا کر اسے آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہیں کر سکیں گے آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گی جہنم میں جاؤ اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور اور بند کر دیا کانچ لکڑی کے باہم کی آواز آئی فضا میں ایک مدھر سا ارتعاش ہوا وہ تیزی سے پلٹی جہان بیلکونی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوا تھا ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا گلاس لائٹ بند کی اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا تم کہاں تھے اس نے مشکل خود کو کمپوز کیا کہیں اس نے کچھ سنا تو نہیں ایک کال کرنے گیا تھا سوچا ذرا اوپین ایئر میں کر لوں موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر حیا کو دیکھا گہری اندر تک اترتی نظر اس نے پھر خاموشی سے بستر پہ لیٹنے کا ارادہ کیا تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا سسٹر کو پتہ چلا تو برا منائے گی ابھی تو تم ٹھیک ہوئے بھی نہیں ہو تم بتاؤ تم ٹھیک ہو وہ اب تکیے کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا بس ایک پل لگا اسے فیصلہ کرنے میں وہ بیمار تھا پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مزید بھوجل کرنا چاہیے کیا وہ اتنی خود غرض تھی ہاں میں ٹھیک ہوں اور یہ تمہاری لیے لائی تھی اس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے ونڈ چائم کی طرف اشارہ کیا جو جہان سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا شکریہ اس نے کرسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو دیکھا تک نہیں بس اسی طرح حیا کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا وہ ابھی تک کی کے ساتھ کھڑی تھی اس طرح انداز میں انگلیاں مروڑتی تھی ذرا بے چین اور مسترب سی کیا گھر سے فان تھا اس نے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا حیا کا دل زور سے دھڑکا اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سنا تھا ایڈیٹ نہ ہو تو نہیں ولید لگا رہی تھا اس نے سچ بول دیا وہ ذرا سا چوکا وہی آئی برو اٹھا کر یک لفظی استفسار کیا حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو سو میں نے آفس جا کر اس کی کچھ بدعنوانیاں پکڑی اور ابا کو بتا دیا وہ اسی پہ مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے اچکائے جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری مگر جیسے ضبط کر گیا ابھی یہی کہہ رہا تھا وہ ہاں مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی دو چار سنا کر فون رکھ دیتی ہوں ابھی بھی پی ٹی سی ایل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا ورنہ موبائل کے غیر شناسہ نمبر تو اب میں اٹھاتی بھی نہیں ہوں کیا اس نے تمہیں کبھی موبائل سے فون نہیں کیا اب کی بار وہ چونکی کچھ تھا جہان کی آواز میں کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو میرا فون چیک کر لو نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے فون میں لیکن اگر مجھے تم پہ شک ہوتا تو اسی وقت کہتا اس کا موبائل نمبر کدھر اس نے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا جہان نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما چند ایک بٹن دبائے اور پھر اسکرین حیا کے سامنے کی وہاں کال لاگ کھلا پڑا تھا پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی کیا وہ نہ سمجھی سے اسکرین کو دیکھنے لگی وہاں کوئی غیر شناسا نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا زیادہ کی تھی یہ کس کو وہ تعجب سے بڑبڑائی ایک دم چوکی یہ تو ارم نے کال کی تھی یہ کس کا نمبر ہے اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاک کو پڑھا جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا حیا یہ ولید کا نمبر ہے لمحے بھر کو حیا کا تنفس بالکل تھم سا گیا وہ سانس رو کے حق دق سی جہان کو دیکھنے لگی تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ارم ارم اور ولید اوہ گاڈ مگر تمہیں کیسے کیسے پتا کہ یہ ولید کا نمبر ہے جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی اس نے ذرا سے شانے اچکائے جب سلیمان ہسپتال میں تھے تو ان کے فون پہ اس کی کال آئی تھی میں نے تب اسکرین پہ آیا نمبر اور نام دیکھا تھا مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے یہ اسی کا نمبر ہے اب تم بتاؤ کہ ارم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کے گئی تھی مجھے یاد ہے حیا کر سر چکرا رہا تھا وہ نیم جاں قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی ارم اس کام کے لیے اپنے گھر کا کوئی فون استعمال نہیں کرتی تھی اس لیے نہیں کہ وہ پکڑی نہ جائے بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے بہت کچھ تھا جو اسے اب سمجھ آ رہا تھا ارم کا وہ پھر بولتی گئی جو بھی معلوم تھا بتاتی گئی جہان خاموشی سے سنتا رہا وہ چپ ہوئی تو وہ بس اتنا بولا مجھے ارم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے صرف یہی بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو نہیں بھائی وہ جیسے اکتایا میں ارم کی بات کر رہا ہوں بجائے کسی ملازم کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا کیوں کیا پتا نہیں مگر میں ارم سے بات ضرور کروں گی وہ ٹیک لگا کر بالکل خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی جیسے کچھ سوچ رہی ہو اس کی نگاہیں ونڈ چائم کی لڑیوں پہ مرکوز تھی مگر ذہن کہیں اور بٹکا تھا وہ ویڈیو کس نے دی ولید کو کس نے بتایا ولید کو کہ حیا اس ویڈیو سے اس حد تک خوف زدہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے حیا نے ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی تھی مگر دو جگہ ایسی تھیں جو رہ گئی تھی ارم اور حیا کے لیپ ٹاپس جس دن وہ ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی اسی دن ان دونوں نے اسے اپنے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا ارم نے ہی ولید کو وہ دی ہوگی مگر اس طرح تو ارم کی اپنی بدنامی بھی ہوگی پھر پتہ نہیں جہان بیڈ پہ تکیے کے سہارے لیٹا گردن اس کی طرف موڑے بغور اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا وہ محسوس کیے بغیر گلاس ڈور کے پار دیکھتی کہیں اور گم تھی وہ بہت اچھے سے صحت یاب ہو رہا تھا ٹھیک سے چل پھر بھی سکتا تھا اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے دو میل تک بھاگ سکتا ہے مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہ تھی البتہ وہ بستر پہ لیٹنے سے سخت بیزار ہو رہا تھا اس صبح وہ اسے ہسپتال کے لان میں واک کے لیے لے کے گئی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا سر پہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے ہسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بالکل ٹھیک ہے اس روز ہم فون نمبرز کی بات کر رہے تھے تمہیں پتہ ہے مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی وہ دونوں ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جب اس نے کہا جہان نے کوئی جواب نہیں دیا بس خاموشی سے قدم اٹھاتا رہا صبح کی ٹھنڈی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہ رہی تھی پرندوں کے مدھر نغمے درختوں کے پتوں کی کھڑکڑاہٹ سب کچھ بہت پرسکون تھا اتنا پرسکون کہ وہ اپنے سارے مسئلے اور پریشانیاں بھلا کر اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی میں نے تمہیں اس رات اس لیے کال نہیں کی تھی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا مجھے نمبر زبانی یاد نہیں رہتے میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا سو ان کو فون کیا ساتھ ہی اسے سفیر والی بات کا خیال آیا مگر ابھی وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی سو اسے بات کے لیے اٹھا رکھا اچھا جہان نے ذرا سی سر کو اس بات میں جنبش دی جیسے اس ساری تفصیل میں کوئی دلچسپی نہ ہو اور میں ولید کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں اس سے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی مگر وہ میری غلطی تھی وہ دونوں اب جنگلے کے ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قطار تھی جہان جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا لیکن اب میں نے زندگی سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے کیا دیکھ رہے ہو اپنی روح میں بولتے اسے احساس ہوا کہ جہان رک کر ذرا رخ موڑے جنگلے کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا حیا نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا وہاں درختوں کے ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتا لگا کر سیل کر رہی تھی لوگوں کا ذرا رش فیتے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا اور وہ گردنیں اونچی کر کر کے ممنوع قطع اراضی کو دیکھ رہے تھے نے بھی ذرا آگے ہو کر دیکھا وہاں زمین پہ ایک شخص چھت گرا پڑا تھا ہاتھ میں پستول کن پٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون اللہ اللہ اس نے بے اختیار ہاتھ لبوں پہ رکھا اپنی جان خود لے لینا مایوسی کی انتہا کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا نہیں جہان نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی میرا نہیں خیال یہ خودکشی ہے کس نے اسے قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول دے دیا ہے اللہ اللہ یہ شکی مزاج آدمی بھی نا اور تمہیں کیسے پتا کہ یہ قتل ہے خودکشی نہیں وہ پوری اس کی طرف گھومی جہان نے مڑ کر اسے دیکھا پہلی بات پستول اس کے ہاتھ میں ہے ہاں تو یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے ایک تو ایسی عقل مند بیوی اللہ ہر ایک کو دے جہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا حیا کی آنکھوں میں ناراضگی ابھری مطلب نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن تو پڑھ رکھا ہوگا تم نے اب مجھ کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا وہ اسی خفگے سے بولی تھی ہاں بالکل تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا بہرحال وہ جو بھی تھا اس نے ایک قانون دیا تھا کہ یاد آ گیا نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا اب کے اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا جہان نے ایک بے ساختہ پہ روکی ہاں بالکل وہی تھا بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے اس لیے بمشکل بیس فیصد خودکشیوں میں پستول کے ہاتھ میں رہتا ہے ورنہ عموماً وہ اس انسان سے تیس سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گرتا ہے اچھا مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ان بیس فیصد کیسز میں سے ایک ہو وہ بھی ہار نہیں ماننا چاہ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہا تھا دوسری بات یہ جو اس کا زخم کا نشان ہے یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے خودکشی میں انسان کنپٹی پہ پسٹول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے پولیس آفیسرز اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا تیسری بات اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور ہوگا اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دے دیتا مگر تم تب بھی نہ مانتی تم بھی تو نہیں مانتے اس نے شانے ذرا سے اچکایا اور واپس مڑ گئی اس کا موڈ اب آف ہو چکا تھا دھیان سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے چلو کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ بات ضرور ثابت کرے گی کہ وہ جہان سے زیادہ اسمارٹ ہے کبھی نہ کبھی اسے موقع ضرور ملے گا آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی جہان کو ذرا سا بخار تھا سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا تم مجھے بالکل بھول گئی ہو میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں جاتے سمے اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے کیوں تمہیں اروا کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ سبیہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی ہوں بہارے نے ناک سکیڑی وہ اتنی چھوٹی اور بے وقوف ہے مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا ہاں تم تو بہت بڑی ہو جیسے ہنس کر بہارے کے سر پہ چپت لگا تھی وہ پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا اس نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے مگر وہ اب ہوٹل جا کر کیا کرتی خواہ مخواہ فکر لگی رہتی سو وہ وہیں کاؤچ پہ بیٹھی رہی گلاس کے آگے سے سے پردہ ہٹا ہوا تھا باہر آتی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈ چائم چمک رہا تھا یوں جیسے کترا کترا چاندنی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو جہان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون سو رہا تھا وہ وہیں کاؤچ کے سرے پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی ابایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا اور اس جامنی کمیس کے اوپر اس نے دوپٹہ لے رکھا تھا جہان کا موبائل اس کے سرحانے سائٹ ٹیبل پہ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارم اور ولید کا خیال آ رہا تھا جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی اسے متبادل پاسورڈ بھی تو معلوم تھا جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے آزاد کیے پھر ننگے پاؤں اٹھی بغیر چاپ کے دبے قدموں چلتی اس کے سرحانے آ کھڑی ہوئی اس کا فون پانی کے جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا جہان سو رہا تھا آنکھیں بند ہولے ہولے چلتا سانس حیاء نے آہستہ سے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا ابھی وہ موبائل سے بالشت بھر دور ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے کسی نے اس کی کلائی پکڑی امی بکھلا کر کراہتی وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اس کی کلائی پکڑے جہان کوہنی کے بل ذرا سا اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا کیا کر رہی تھی وہ جیسے حیران ہوا تھا اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی صاف نظر آ رہی تھی تم تو سو رہے تھے وہ اتنی شوق تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی تم کیا کر رہی تھی پانی پانی لے رہی تھی اس کا سانس ابھی تک جیسے رکا ہوا تھا جہان نے ایک نظر پانی کی جگ پہ ڈالی پھر گردن پھیر کے کاؤچ کے میز کی طرف دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی وہ گرم ہو گیا تھا یہ ٹھنڈا ہے اس لیے یہ لے رہی تھی اس اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے نے جلدی سے وضاحت دی جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی پھر اس کی کلائی چھوڑ دی اس نے جلدی سے ذرا لرستے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی آر یو شیور تمہیں پانی ہی چاہیے تھا سر واپس تکیے پہ ڈالے وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا ہاں آف کورس اس نے ذرا شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا یہ آدمی آخر سوتا کب تھا ویسے اگر ادھر جگ نہ پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا ادھر جگ نہ ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بہارے کہاں ہیں آج رات وہیں نانی کے پاس اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ اس نے خود مجھے بتایا ہے گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنی تائیں ایک بڑی خبر دی تھی اور تم نے یقین کر لیا کیا مطلب حیا کے لب حیرت سے ذرا کھل گئے اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا اور تم بن گئی اس نے پھر سے انہی بھری نگاہوں سے کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا جہان اس کو سفیر نے اس کو سفیر نے واقعی یہ کہا تھا مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب اور وہ بھی غصے سے کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا اس نے صرف تمہیں آدھی بات بتائی ہے بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں تم تو بڑی تھی تم ہی عقل کرتی پھر وہی عقل کا تانا مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے اور وہ ہاں لالچی ہے اس لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس آ جائے پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھکتتی ہے سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے بہارے گی اور عائشہ کے کے پاس ماننے سوا کوئی چارہ نہ تھا مگر نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب کچھ اسی کا تو ہوگا ہوٹل میں شیئرز گھر میں اور کیا نہیں ہم نے دیا اس کو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کی فیملی کا کوئی شخص وہاں واپس آئے مگر وہ ہمارے پیچھے ڈورم بلاک تک آیا اور میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری میں چھوڑ کر گیا تھا اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی ہے اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا کاؤچ پہ بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے اسے بہارے پہ بالکل غصہ نہیں آیا اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی مگر اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی مگر نہیں مسئلہ یہ بھی نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کے بارے میں بتا چکی تھی مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی ایک دم اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا بہت مشکل سے یہ الفاظ کہہ کر اور جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ لبوں تک روک کر وہ اٹھ گئی تھی تم سو جاؤ مجھے کام ہے اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی وہی غصے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے کی عادت باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ نصب تھا وہ اس بینچ پہ دونوں کونیاں گھٹنوں پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی بار بار دل بھر آ رہا تھا شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھی بدتمیز کبھی سوتا بھی تھا یا نہیں اتنی زور کا ہاتھ پکڑا ہے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا اب کوئی اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا دفتن جا دائیں جانب آہٹ ہوئی حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا تو یہ طے تھا کہ ہر دفعہ وہ اس کے پیچھے آئے گا تم کیوں نکل آئے جاؤ جا کر لیٹو ابھی نرس نے دیکھا تو سو باتیں مجھے سنائے گی وہ وہ پریشانی سے بولی تھی جہان جواب دیے بنا اس کے ساتھ بینچ پہ آ کر بیٹھ گیا تم باہر کیوں آئی اس کی طرف چہرہ کیے وہ ذرا دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا کوریڈور میں روشنی تھی سفید روشنی مگر وہ چاندی کسی نہیں تھی کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بہت بری لگ رہی تھی ہاں خیر لگ تو رہی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر آ جاؤ میں برداشت کر ہی لیتا وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر کا لحاظ بھی نہ کرتی تم جاؤ میں یہیں ٹھیک ہوں وہ رخ سیدھا کیے اس سامنے دیوار کو دیکھنے لگی اب نیا کیا مسئلہ ہے تمہارا میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے جس کو میں کبھی حل نہیں کر سکتی پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بیزاری کس بات پہ تھی مگر تھی ضرور تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کس چیز کی صفائی کتنی ہی کیوں نہ کر لو اس پہ جالے پھر سے بن جائیں گے یہ جو تم بار بار اسٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور اداس ہونے لگتی ہو نا یہ اسی وجہ سے ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اس فیز میں یوں بیزار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ خود کو منفی رد عمل سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں صبر اس چیز کا نام ہے خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مثبت سوچ پہ جمائے رکھنا جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا وہ تبھی چوکی تھی کچھ یاد آیا تھا ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی مجھ سے مکڑی کے جالوں کی وہ بولی تو اس کی آواز سے ناراضگی مفقود تھی صرف گہری سوچ پنہا تھی سرد خاموش کوریڈور میں یکدم ہلکا سا اندھیرا ہو گیا تھا اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندی فرش پہ گرنے لگی تھی ضرور کہی ہوگی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہیلیوں پہ غور اسی طرح کیا کرتے ہیں وہ اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا کتنے عرصے بعد اسے لگا تھا اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے وہی دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ وہی باتیں تو پھر میں قرآن کی پہیلیاں کیوں حل نہیں کر سکی سر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سورت الحضاب کی پہیلی میں کچھ ہے جو میں مس کر گئی ہوں دور کوریڈور کے سرے پہ گری چاندی بہ کر اس کی طرف آ رہی تھی ساری دیواریں ساتھ میں چاندی کے ورق میں لپٹتی جا رہی تھی ہر آدمی ایک آیت کو اپنے طور پہ دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے وہ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے مگر وہ جو بھی چیز ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگا تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا وہ صورت یا صرف وہ ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا چاندی کا پانی سا فرش پہ بہتا اب اس کے بینچ سے ذرا سا ہی دور تھا کیا تم میرے لیے اس پہیلی کو حل کر سکتے ہو حیا قرآن اور نماز یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی کرنی ہوتی ہیں یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا چاندی کا ورق ان کے قدموں کو چھوتا ان کو بھی خود میں لپیٹنے لگا چاندی کے مجسمے پھر سے لوٹ آئے تھے لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہیلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں جیسے جیسے چاندی کے مجسمے نے لمحے بھر کو دانت سے نچلا لب دبائے کچھ سوچا پھر کہنے لگا جیسے تم نے صورت الفلق تو پڑھی ہوگی اوہ جہان کس کو الفلق اور الناس زبانی یاد نہیں ہوں گی اوکے پھر الفلق کی تیسری آیت یاد کرو ومن شر غاسق اذا وقب اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں عموماً یوں کیا جاتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے ہم ٹھیک چاندی کی تہ پورے کوریڈور پہ چڑھ چکی تھی ہر سو مدھم سی جگمگاہٹ تھی یعنی کہ غاسقین کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے یہاں غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا یعنی کہ رات لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہرا غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا کیا تم وہ مطلب جانتی ہو نہیں چاندی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا وہ پلک جھپکے بنا پہلے مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ ٹرانس ٹوٹ نہ جائے میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا بلکہ دکھاتا ہوں ادھر آؤ وہ اٹھا وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں واپس آیا اور دروازہ بند کیا کمرے میں نیم اندھیرا تھا صرف گلاس ڈور سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی جہان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تو اس نے انگلی سے باہر اوپر کے سمت اشارہ کیا وہ ہے غاسق حیا نے اس کی انگلی کے تعقب میں دیکھا وہاں سیاہ آسمان پہ چاندی کی ایک ٹکیا جگمگا رہی تھی چاند غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے اس نے بے یقینی سے ہوئے جہان کو دیکھا جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اسبات میں جنبش دی اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا چاند کے شر سے بنا مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے اسے ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی تھی ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں چاند بہت پیارا بہت خوبصورت ہے لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کا مدو جزر حیا نے اس بات میں سر ہلایا ہاں یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو چاند میں بہت کشش ہوتی ہے مگر وہ سمندر کی بات ہے اس کا انسان سے کیا تعلق کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا حیا چاند سمندر کو نہیں چاند پانی کو کھینچتا ہے چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے اور اس نے ایک انگلی سے حیا کی کنپٹی کو چھوا ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈس ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے چاند اس کو بھی کھینچتا ہے جن لوگوں کا دماغی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں اور پاگل کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں وہ لمحے بھر کو رکا وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر سن رہی تھی چاند کو ہم لیونا کہتے ہیں اور پاگل کو لیونیٹک چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے یہ انسان کے حواس پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے جو لوگ مرد عشق میں مبتلا ہوتے ہیں یا شاعر وغیرہ وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں چاند بہت خوبصورت ہے یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے مگر اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں حیا نے ہولے سے سر اسبات میں ہلایا اس وقت سارے جہاں میں ایسا جادوئی کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا اور ہاں میں نے اپنے فون کا متبادل اس نے کہا اور ایک دم سے وہ سحر ٹوٹا چاندی چٹک گئی اور اس کی پڑتے کہیں ہوا میں تحلیل ہوتی گئی وہ جیسے کسی خواب سے جاگی پھر ذرا سے شانے اچکائیں اور واپس کاؤچ پہ جا بیٹھی جہان دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا رہا اور بیٹ کی طرف چلا گیا نے پھر سے گردن پھیر کر شیشے کے پار دکھتے چاند کو دیکھا ونڈ چائم کی پنکھڑیاں ابھی تک چاندنی میں نہائی ہوئی تھی صبح اس نے بہارے کی اچھی کلاس لی تھی تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا تم نے مجھے مس گائڈ کیا میرا مطلب وہی تھا وہ من منائی مگر حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتی سن ہی نہیں رہی تھی تم نے جھوٹ بولا مجھ سے تم نے جھوٹ بولا نہیں چھوڑا اچھا سوری آئندہ نہیں کروں گی وہ بار بار سوری کرتی اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر حیا خفا خفا سی سامنے صوفے پہ جا بیٹھی جہان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ کسی سے تو لینا تھا نا کیا تم مجھ سے ناراض ہو وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا نے اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی نہیں میں تم سے بہت خوش ہوں اور اگر میں نے یہ سب عائشے کو بتا دیا تو اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناسہانہ انداز میں بولی اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتی ہیں ہاں مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھے سے لگا سکتی ہیں اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کسی دن تم میرے ہاتھوں بہت پیٹو گی بہارے لپک کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگا لیا بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیا سلیمان اچھا اب مکھن مت لگاؤ مجھے ابھی جانا ہے میں پھر شام میں آؤں گی بہاری نے بازو ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا اور میں اس چھوٹی چڑیل کے ساتھ رہوں گی پھر سارا دن میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چلو اب کچھ گفٹس لینے ہیں میں نے نانی اور باقی سب کے لیے میں اس چھوٹی چڑیل کے لیے کچھ نہیں لوں گی بہارے نے ناک سکیڑتے ہوئے احتجاج کیا مگر حیا نے رک کر گھور کر اسے دیکھا تو وہ سوری کہتی ہوئی چل پڑی کل جہان نے ڈسچارج ہونا تھا سو ان کو واپس کپادوکیا چلے جانا تھا یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی اور ان پانچ ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی پھر بھی سوچا کچھ تحائف خرید لے ان کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے نانی مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اسے کہا بھی کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی مگر وہ اس کی محبت پہ مسرور بھی تھی عروا کے لیے اس نے کیپٹن پلانٹ کارٹونز کی کچھ ڈی وی ڈیز لی تھی اور اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں وصول کیا پھر اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ بہار گل کو اپنا گفٹ دکھانے کی کوشش کی مگر عدلات کی شہزادی ناک سکیڑے بیٹھی رہی جیسے اسے عروہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو اور تب حیا کو سمجھ آیا کہ بہارے نے یہ موڑی انداز کس سے کاپی کیا ہے جہان جی وہ بھی ایسا ہی تھا اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی سپہر میں وہ جہان کی طرف چلی آئی اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی اور نے کھولا وہ رک گئی اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں ہوا وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا اس نے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا سسٹر میرا مریض کہاں ہے ایک شناسا نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس تک گئی پریشانی فکر مندی خوف کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس نہیں ہوا تھا وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا وہ حق دک سی نرس کو دیکھنے لگی مگر اسے تو کل جانا تھا نا ہاں مگر وہ ٹھیک تھا اور تین ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا لیکن وہ گیا کہاں اس بات پہ نرس شانے اچکاتی ٹرے لیے آگے بڑھ گئی حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی اب کیا کرے گی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابھی کوریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم سے کچھ یاد آیا وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی دروازہ ابھی تک نیم ہوا تھا گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل سے وہی پینٹنگ آویزہ تھی میرا میرا ونڈ چائم تھا ادھر باہر آتی اسی نرس کو اس نے پھر روکا میں نہیں جانتی وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے اور پتہ نہیں وہ ونڈ چائم لے کر گیا بھی تھا یا اسے کہیں پھینک دیا تھا جہاں سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا یہ تو طے تھا کہ ان کو دوبارہ کپادوکیا کیا ہی جانا تھا اور انقرہ دیکھنے میں تو اسے ویسے بھی دلچسپی نہ تھی اس لیے وہ ہاسٹل سے نکل آئی ہوٹل میں آ کر سب سے پہلا کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا تھا ارم وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا ارم ایک ثانیہ کو خاموش ہوئی جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو یو نو واٹ ارم میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں ہمارے درمیان ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اس کی بات جہنم میں جاؤ تم ارم وہ سنبھل کر بات بنانا چاہ رہی تھی مگر حیا نے ٹھگ سے فون بند کر دیا اسے اس کا جواب مل گیا تھا ارم نے ایک لمحے کے لیے ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے واپس گرڈل پہ ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کپ پھر سے اٹھا لیا یقیناً کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے لیکن اسے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا گرم کڑوا سا سیال مایا جیسے اندر تک اترتا گیا جہنم میں جاؤں میں نہیں حیا یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے کھویا تھا وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی چکھو وہ دل ہی دل میں اپنی کزن کزن سے مخاطب ہوئی وہ دونوں چچا زاد بہنیں تھیں فرسٹ اور بالکل ایسی جیسے ہوتی ہیں جب ماں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہوئے مگر جب فضا موافق ہوئی تو دونوں پھر سے ایک ہو گئیں دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد بھی وہ پھر سے ایک ہو جایا کرتی تھی کزنس ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کے گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا ہے پچھلے دو تین برسوں میں ان کی ماؤں کے تعلقات خوشگوار رہے تھے سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پہ رہی اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی اس روز داور بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا مگر درمیان میں ایک کام آن پڑا تو وہ آفس کی طرف آ گئے ابا ان دنوں ویسے بھی آفس نہیں جا رہے تھے داور بھائی بلڈنگ میں چلے گئے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہی تبھی کوئی اس کے پاس آ کر رکا تھا وہ اسمارٹ گڈ لکنگ سا نوجوان داور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا اس لیے خیریت پوچھنے رک گیا جلدی جلدی ساری بات بتا کر ارم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں تھی وہ نوجوان چلا گیا مگر اسی دن شام میں اس نے ان کے لینڈ لائن پہ فون کر دیا ارم کی تو جان ہی نکل گئی پہلے تو وہ گھبرا گئی مگر اس نے بہت شائستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اسی وقت ابا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب ابا اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے سو جلدی میں اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا ارم نے بنا سوچے سمجھے نمبر بتایا اور فون رکھ دیا ابا جب تک اندر آئے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا مگر ولید نے پھر لینڈ لائن پہ کبھی فون نہیں کیا وہ اب اسے موبائل پہ فون کر لیتا تھا اس اس اس نے بتایا کہ کے کے والد کا رشتہ ان گھر میں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سلیمان صاحب زاہد صاحب یا فرقان صاحب میں سے کس کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس نے ظاہر کیا کہ وہ نہیں جانتا لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ارم ہی تھی شروع میں وہ مکسڈ فیلنگز کا شکار رہی مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن بننے لگا اسے اب ولید سے بات کرتے ہوئے قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا بعض گناہ اس لمبی سڑک کے مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا ارم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا وہ حیا کے ہمراہ شاپنگ پہ جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی شاپ میں چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورینٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلوا لیا ہوتا تھا ایسا موقع گو کے ہفتے میں ایک بار ہی آتا تھا مگر آ ضرور جاتا ولید ایک دو دفعہ ہی آفس گیا تھا پھر نہیں گیا اس کے فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ تھی آج کل ذرا فارغ تھا اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تھا سو وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت نکال لیا کرتا تھا سب ٹھیک جا رہا تھا مگر پھر داور بھائی کی مہندی والے دن اس نے اما کی زبانی سنا کہ عمیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہے ہیں اور ارم کو لگا وہ مٹی کا ڈھیر بن کر ڈھہ گئی ہے اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی وہ اس کو حیا سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا اس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا اور بظاہر تو ولید یہی کہتا ہے کہ وہ حیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور پھر اس کے نکاح کا جب اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتے والا معاملہ از خود دب گیا مگر ارم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیا کے بارے میں سوالات بہت کرتا تھا وہ کیا کر رہی ہے کدھر ہے اس کی پسند ناپسند اس کی کوئی کمزوری وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ بتا دیتی مگر پھر بعد میں الجھ بھی جاتی وہ ولید سے کہتی رہتی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے اور وہ بس چند دن اور چند دن اور کہہ کر ٹال دیا کرتا مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ ارم سے زیادہ ارم میں دلچسپی رکھتا ہے وہ اسی میں خوش تھی سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کو اس کاف سے نجات مل جائے گی وہ اپنی مرضی کا پہن اوڑھ سکے گی اسے ابا کا خوف نہیں ہوگا آزادی ایک نعمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کی دسترس میں نہیں تھی مگر پھر ایک رات سب کچھ الٹ گیا وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد تک ولید سے فون پہ بات کر رہی تھی کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی یا پھر اب معمول سے یہ کام کر کر کے اس کا خوف خوف ختم ہو گیا تھا یہ واپس تب آیا جب اس نے ابا کو چوکٹ میں کھڑے دیکھا گھبرا کر ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے ارم نے جلدی سے فون بند کیا مگر وہ دیکھ چکے تھے اس ٹائم کس سے بات کر رہی ہو وہ سخت تیوروں کے ساتھ اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل قریباً چھینا وہ کپ کپاتے دل کے ساتھ بمشکل کھڑی ان کو کال کھولتے دیکھ رہی تھی اس نے ولید کا نمبر ہایا کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا اس کی وہ تمام کلاس فیلوز جو چھپے دوست رکھتی تھیں وہ اپنے ان دوستوں کا نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کرتی تھیں سعد کا نام رکھ دیا سادیا یا فائز کا رکھ دیا فضا سے اس وقت کیا کام تھا انہوں نے نمبر دیکھا پھر کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ٹائم کا فرق ہے ان کی اتنی رات نہیں ہوئی ہے ابھی یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے یہ پاکستان کا نمبر ہے وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے رومنگ پہ ہے اس کا فون ابا یہ اس کا دوسرا نمبر ہے وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل کہہ پائی تھی اسی وقت موبائل بجنے لگا حیا سلیمان کالنگ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا کبھی ایسی صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی سو وہ سمجھ نہ سکا کہ ارم نے کال ایک دم کیوں کاٹی ہے اس لمحے اس نے بہت دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے مگر ابا نے کال اٹھائی مگر کچھ بولے نہیں وہ ابا سے چند فٹ دور کھڑی تھی مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو سنائی دیا تھا کون بول رہا ہے وہ درشتی سے بولے دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی پھر کال کاٹ دی گئی ابا نے شولہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ کال ملائی مگر اس کا فون بند جا رہا تھا یہ کوئی لڑکا تھا اور تم کہہ رہی ہو یہ حیا کا نمبر ہے وہ اس پہ غرائے تھے سائمہ بیگم بھی آواز سن کر ادھر آ گئی تھی ارم من منا رہی تھی مگر ابا اس کی نہیں سن رہے تھے اگر حیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارم کا کیا قصور ہے اماں نے بات کو نیا رخ دینے کی کوشش کی جس پہ لمحے بھر کو ابا شبہ میں پڑے ہو سکتا ہے سبین کے گھر ہو سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو لائے دیں فون میں پوچھتی ہوں سے مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا انہوں نے خود اپنے فون سے حیا کو کال ملائی کسی سوکھے پتے کی طرح لرستی ارم سے شدت سے دعا کی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا مگر دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا ابا اسی طرح غصے میں بھرے کھڑے پوچھنے لگے اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی اس نے صاف صاف انکار کر دیا فون رکھتے ہی ابا نے ایک زور دار تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھپڑ سے زیادہ تکلیف وہ الفاظ تھے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہے تھے وہ اپنی عزت اور مقام ابا کی نظر سے کھو چکی تھی اور یہ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دیتی کیا تھا جو اگر اسے بچا لیتی مگر نہیں اس نے دوستی رشتے کسی چیز کا پاس نہیں کیا اماں تھیں جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہیں مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑی کہ اپنی اولاد کو سب بہت اچھے سے جانتے ہوتے ہیں زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پہ پابندی لگ گئی اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضگی بے اعتباری سہنا سب کچھ بہت تکلیف تھا اور پھر ولید سے دوری اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کے لینڈ لائن پہ فون کر کے اسے صورتحال بتا دی تھی پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا اب اس کے پاس صرف اس کا آفیشل نمبر تھا جو ابا کے پاس بھی تھا وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لائن سے اسے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائل پوسٹ پیڈ تھے اور ابا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے البتہ جب حیا اپنی دوست کی ڈیتھ پہ آئی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کر لیے وہ حیا کے موبائل سے ولید سے بات کرے گی تو حیا پھنسے گی وہ نہیں مگر جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹ کو سہنا اس سب نے اسے مزید ڈھیڑ بنا دیا حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب موقع ملتا وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی بہت سی دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ پڑتا جیسے سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلیمان چچا کی بیماری والے دنوں میں حیا اتنی مصروف اور پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلتا اور اس کا فون وہ استعمال کر کے واپس اسی جگہ پہ رکھ بھی دیا کرتی تھی پھر بھی کبھی کبھی اسے لگتا ولید اس سے بور ہو گیا ہے شاید وجہ اس کی منگنی تھی زبردستی کی منگنی جو ابا نے فوراً سے کروا دی تھی ان کو کیا لگتا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی ہم, وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو اس کے لیے وہ ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ پھر بھی وہ اس سے بات کرنا ترک نہیں کر سکتی تھی اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے باتوں باتوں میں ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا تھا تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی سو ولید اس کو دیکھ نہ پایا مگر ہاں وہ جانتی تھی کہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی کا خیال تھا کہ کسی کو نہیں پتا مگر اسے پتا تھا اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے کو اس گراؤنڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا اور پھر دن ویڈیو ہٹ گئی وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے حیا سے رپورٹ کرنے کے لیے آنے کا کہا تھا ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہوئی تھی کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتایا تھا ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی مگر وہ کیسے دے سکتی تھی مگر وہ دن جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے سے نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی اور وہ بزد تھا کہ ارم وہ ویڈیو اسے دے دے تاکہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اس زبردستی شادی اور ابا کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے اس خیال پہ وہ ایک دم چونکی تھی ہاں یہ ہو سکتا تھا وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی اس کو یہ کام آتے تھے اپنی تصاویر یا ویڈیو وہ ولید کو دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی ریسٹورنٹ اور دیگر جگہوں پہ اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیروں تصاویر اتاری تھی مگر اس کو کبھی اتارنے نہ دی نہ ہی وہ تصاویر اس اس کو کبھی بھیجی وہ تصاویر کے لیپ ٹاپ میں ایک لاکڈ فولڈر محفوظ تھی اب بھی اس نے خود کو نکال لیا ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی ارم اس میں سے غائب ہو گئی اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا اس رات ابا کو زخمی حالت میں حیا اور فرخ گھر لائے تھے حیا اس سارے قصے کا الزام ولید کے سر ہی رکھ رہی تھی مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا ولید ایسا کیسے نہیں ہرگز نہیں بہت مشکل سے دو روز بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا اور اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک پلاس لینی چاہی مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس کی گاڑی تو ساتھ سے گزری تھی جبکہ فرقان اصغر کو چوٹ گرنے کے باعث آئی تھی شاید وہ چکرا کر گرے حیا خواہ مخواہ اسے اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہے ارم نے یقین کر لیا اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں تھی اور آج حیا اس کا فون کر کے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے اس کی بلا سے اب خود بھگتے سب اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا سو آج ارم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی یہ طے تھا اس نے چائے کا آخری گھوٹ بھرا بھورا مایا ابھی تک کڑوا اور گرم تھا اندر تک جلا دینے والا اور پھر جلنے سے زیادہ رسوا کن عذاب کون سا ہو سکتا ہے کپادوکیا دوکیا کا پر اسرار حسن ویسا ہی تھا مگر ایک دفعہ پھر اس میں اداسیاں گھل چکی تھیں آشیانہ کے مکینوں نے ان کا استقبال اسی گرم جوشی اور محبت سے کیا جو ان کا خاصا تھا مگر اس کا دل اداس تھا وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا تھا بار بار واہ میں ستا رہے تھے اضطراب بے چینی اور فکر مندی دنیا بس ان تین جذبوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی وہ دو دن کس کرب میں گزرے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا رات میں وہ اسی صوفے پہ جس کے عقب میں کھڑکی کھلتی تھی بیٹھ کر اسی طرح رونے لگی مگر کوئی نہیں آیا جو اس کو کہتا کہ وہ پھر سے اس کے لیے آ گیا ہے بہارے نیچے پینار کے ساتھ تھی وہ سامنے ہوتی تو ہایا یوں نہ روتی مگر اکیلے میں اور بات تھی بہارے کے آنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی اور جب بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہیں سو گئی شاید کہ کوئی اسے اٹھائے کوئی اس کے سامنے میز پہ آ بیٹھے اور ہولے سے اس کا شانہ چھو کر اسے آواز دے مگر خواب ہر دفعہ پورے نہیں ہوتے صبح اس اس کی کی آنکھ کسی آواز آواز سے کھلی تھی وہ بہت دیر تک میں گونجتی رہی تھی یہاں تک کہ وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی یہ آواز اتنی مانوس مگر نہیں یہ تو وہ تیزی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے آئی اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا کھڑکی کے باہر کسی ہک سے اس کا ونڈ چائم لٹک رہا تھا دور کپا دوکیا کے افق پہ طلوع ہوتے سورج کی کرنوں سے اس کی کرسٹل کی پنکھڑیاں سنہری پڑ رہی تھی جیسے سونے کے پتنگے جھول رہے ہوں اسٹیل کانچ اور لکڑی کے ٹکرانے کی آواز مانوس آواز اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی بے اختیار اس نے لبوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جذبات کو قابو کرنا چاہا مگر آنسو پھر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے وہ آ گیا تھا وہ کپا دو کیا واپس آ گیا تھا اور اس طرح سے اس کو اپنی خیریت بتا رہا تھا وہ اب اس کی زبان سمجھنے لگی تھی دفتن اسے محسوس ہوا ونڈ چائم کی ایک لڑی کے ساتھ کوئی کاغذ سا بندہ ہے اس نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ اتارا وہ ایک ٹور گائٹ کی کسی ٹور کا معلوماتی پرچہ تھا اس پہ جہان نے خود سے کچھ نہیں لکھا تھا مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے اسے کل صبح اس ٹور کو لینا ہے کہ وہیں وہ جہان سے مل سکے گی حیا نے ایک نظر پھر اس پرچے پہ بنی تصاویر پہ ڈالی اور بے اختیار ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی ڈی جے اور اس کا سب سے بڑا خواب سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ ہاٹ ایئر بلون اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور فجر کپادوکیا کے میدانوں پہ قطرہ قطرہ اتر رہی تھی حیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر دیکھا کپادوکیا کے پہاڑ ابھی تک جامنی اندھیرے میں ڈوبے تھے وہ خود بھی ابھی ابھی نماز پڑھ کر ہٹی تھی پردہ برابر کر کے اس نے وال کلاک پہ ایک نظر ڈالی صبح کے ساڑھے تین بہارے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مندی مندی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی بال برش کر رہی تھی اپنے اجرک والی لمبی قمیص پہ ابایا پہن چکی تھی اور اب سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی حیا کیا وہ مجھے ڈانٹے گا برش سنگھار میز پہ رکھتے ہوئے بہارے نے تشویش سے پوچھا نہیں میں ہوں نا وہ کچھ نہیں کہے گا بہاری نے سر ہلا کر اپنے گلابی پرس سے بینڈ نکالا اور بال پونی کی طرح سمیٹے پھر بینڈ لگانے سے قبل مڑ کر حیا کو دیکھا اگر میں بال نہ باندھوں تو کیا تم عائشہ کو بتاؤ گی ہو سکتا ہے بتا دوں ویسے اگر تمہیں بال کھولنے ہی ہیں تو کھول کر ان کے اوپر اسکارف لے لو نا اس مشورے پہ بہارے نے ناپسندیدگی سے ناک سکیڑی اور اس سے تو پونی بہتر ہے والی نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے بالوں کو پونی میں جکڑ لیا آبلا وین آ گئی ہے فاتح نے باہر سے آواز لگائی حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی پھر بھی وہ اسے آبلا کہتا تھا ترک آپا کو آبلا اور بھائی کو آبی بولتے ہیں ہم تیار ہیں وہ جلدی جلدی نقاب پڑپ کرتی بہارے کہاں تھامے باہر نکل آئی آشیانے کے باہر ان کو ٹور کمپنی کے وین لینے آئی تھی جس نے انہیں ہاٹ ایئر بیلون کے سائٹ پہ پہنچانا تھا سارے انتظامات مولود نے کروائے تھے یوں ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا تھا ہاٹ ایئر بیلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے ڈیڑھ دو گھنٹے کی فلائٹ تھی یعنی کپدوکیا کے اوپر اڑ کر وہ سارا خطہ دیکھ کر واپس اتر جانا تھا وین نے انہیں بیلون سائٹ پہ جب اتارا تو فجر ابھی تک تازہ تھی وہ ایک ہائی وے تھی اور اس کے دونوں اطراف کھلا صاف علاقہ تھا جیسے پاکستان میں موٹر وے اور اس کے آس پاس کی جگہ ہوتی ہے سڑک پہ ان کی وین کے ساتھ قطار میں بیسوں وین کھڑی تھی بہت سے سیاح ادھر ادھر آ جا رہے تھے وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آ گئی وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بیلون زمین پہ رکھے تھے یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھی جبکہ ٹوکری سے نہ غبارہ بچوں کی پلاسٹک کے ننے سے بغیر ہوا کے غبارے کی مانند ایک طرف ڈھلکا ہوا زمین پہ سجدہ ریس پڑا تھا بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں اب ہم نے کیا کرنا ہے حیا بہاری کا سوال لاما شروع ہو چکا تھا مجھے کیا پتا میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بیلون میں بیٹھنے لگی ہوں او میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی بہاری چہکی حیا نے چوک کر اسے دیکھا بے اختیار اسے اپنی اور ڈی جے کی پہلی فلائٹ یاد آئی تھی فلائٹ کے اڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں جا بیٹھی تھی یہ پانچ سے سات افراد کی ٹوکری تھی اگر خود ارینج کرتے تو بیس افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی مگر مولود بے کی وجہ سے کھلے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی ٹوکری کے اوپر ایک آڑ نما چھت تھی جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اسے اوپر اٹھا دیتی فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پہ بے جان سا ڈھلکا پڑا تھا وہ دیکھو تبھی بہارے نے اس کی کوہنی ہلائی حیا نے بے اختیار اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی دور سیاحوں کے درمیان سے وہ چلتا آ رہا تھا سر پہ پی کیپ آنکھوں پہ سیاہ گلاسز ذرا سی بڑی شیف سفید پورے آستین کی ٹی شرٹ کو کوہنیوں تک موڑے نیلی جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا بیگ کندھے پہ تھا اور ماتھے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو اب تک اس کی پٹی کھل ہی جانی چاہیے تھی وہ ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رانائی واپس مل گئی ہے کیسے ہو وہ جہان کی طرح سامنے سیدھی دیکھتی بہت آہستہ سے بولی تھی بہاری ان کے مقابل ہی سر جکائے بیٹھی تھی باقی کے دو سیاح ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے ٹھیک ہوں وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا آخری دفعہ سچ کب بولا تھا ابھی دس سیکنڈ پہلے جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں کیا ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے وہ دوبارہ چہرہ سیدھا کیے اسی طرح مدھم سا بولی تھی جب تک بیلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک ہاں پائلٹ اب بیلون کے اڑنے کا اعلان کر رہا تھا ٹوکری اطراف اور چھت سے کھلی تھی سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی جیسے جیسے شولے بڑھتے گئے گرم ہوا اس پھس ہوئے غبارے تک پہنچنے لگی زمین پہ اوندھے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پھر پڑ پھڑانے لگا کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس دن تم بغیر بتائے ہاسپٹل سے کیوں چلے گئے نہیں وہ اتنی قطیت سے بولا کہ وہ بالکل چپ ہو گئی گرم ہوا اب ڈھلکے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا گیا غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگا گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی ان کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی ان گزرے دو دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا جو وہ ہسپتال میں نہیں پوچھ سکی تھی معلوم نہیں یہ سوالات اس وقت کیوں یاد آتے ہیں جب مسئول ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ایک بات پوچھوں چند لمحے گزرے تو اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا بہارے افسر جھکائے اپنے گلابی پرس سے کچھ تلاش کر رہی تھی ہوں غبارہ اب ہوا سے پھول کر این ان کے کے سروں پہ اوپر سیدھا آسمان کے جانب رخ کیے کھڑا ہو چکا تھا اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا جس میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے اب تک وہی اسے وضاحتیں دیتے آئی تھی لیکن آج جہان کی باری تھی کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا نکلوا نہیں سکتا تھا سو روہیل سے لے لیے پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے ایک اور بات بتاؤ گے کیا تمہیں واقعی میرا نقاب کرنا برا لگتا ہے میں نے کب کہا برا لگتا ہے وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے غبارہ گرم ہوا سے بھر چکا تھا اتنا زیادہ کہ وہ زور لگا کر اب ٹوکری کو ہوا میں اٹھانے لگا تھا جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھی اندر بیٹھے سیاحوں میں شور سمچا جوش خوشی چہک مگر بہاری گل اسی طرح اپنے پرس سے کوئی ایسی شے تلاش کر رہی تھی جو وہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتی تھی میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا تاکہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں ہاں مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو سمجھو نہ کہ مجھے برا مگر تم کسی کو جہنم میں بھیجتے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو وہ سن گلاسز اتار کر سامنے شرٹ کے گربان پہ اٹکاتے ہوئے بولا تھا حیا نے خفگی سے سر جھٹکا بس ایک بات پکڑ لی تھی اس نے اور اب ساری زندگی اسے دہراتا رہے گا ٹوکری اب ہوا میں چار پانچ فٹ اوپر اٹھ چکی تھی پائلٹ اپنے پروگرام کے مطابق اب کم اونچائی پہ فضا میں بیلون کو لہرا رہا تھا پھر کافی دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ بیلون اوپر اٹھانا تھا بہار گل وہ اب سرد لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا بہارے نے سر اٹھایا پھر تھوک نکلا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی میں نے کیا کیا ہے وہ منہ بسورے بولی تھی تم حیا کے ساتھ کیوں آئی ہو حیا اور میں کپا دوکیا دیکھنے آئے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم بھی ادھر ہو کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو کہہ کر اس نے تائیدی نگاہوں سے حیا کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا صبح ہی اس نے یہ بیان بہارے کو رٹوایا تھا تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کتنی پریشان ہے برہمی سے اسے جھڑکتا وہ جہان نہیں عبد الرحمن لگ رہا تھا یا پھر شاید ترکی میں پہلے دنوں کا جہان اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی وہ ناراضگی سے ایک دم بولی تو حیا کا گویا سانس رک گیا بہارے اس نے اسے منع کرنا چاہا مگر یہ تو بہت اچھا ہوگا شاباش کودو میں انتظار کر رہا ہوں وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کلائی پہ بندھی گڑی کو دیکھی بہارے خفا خفا سی کھڑی ہوئی اور ٹوکری کی منڈیر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا جہان مت کرو اس کا دل کانپ اٹھا تھا وہ اٹھنے لگی مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تم درمیان میں مت بولو ہاں تو بہار خانم میں انتظار کر رہا ہوں جلدی کودو میرا وقت ضائع نہ کرو ان کی طرف دوسرے سیاح قطن متوجہ نہ تھے وہ اپنی تصاویر میں مشغول تھے بہار منڈیر پہ ہاتھ رکھے رکھے جھکی زمین کو دیکھا جو چھ سات فٹ دور تھی اور پھر ایک دم دھب سے آ کر واپس بیٹھ گئی عائشہ گل کہتی ہے خودکشی حرام ہوتی ہے منہ پھلائے وہ خفا سی بولی تھی حیا کی اٹکی سانس بے اختیار بحال ہوئی یہ چھوٹی بلی بھی نہ